حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر یہ کلمات پڑھ کر دم فرماتے تھے کی روایت میں یہ آیا ہے حدیث کی باقی کتابوں میں آیا ہے کہ یہ دونوں بھائی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ان دونوں کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ تو ان بچوں کو لایا گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دم کر دیتا ہوں اور میں وہ بات تم پر دم کروں گا وہ چیز پڑھ کے پھونک دیتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے جد مجد اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر پڑھا کرتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پڑھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ عیز کما میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کلمات اللہ تامت اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے خدا کی پناہ میں دیتا ہوں کل شیطان ہر شیطان کے اثر سے وہ اور ہر ڈسنے والے زہریلے کیڑے کے اثر سے وہ من کل عین لامہ اور ہر اس آنکھ سے جو نظر بد لگا دیتی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے پورے پورے کلمات یعنی وہ کلمات جن میں برکت ہوتی ہے وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان کے ذریعے میں تمہیں خدا کی پناہ میں دیتا ہوں اور تین چیزوں سے خدا کی پناہ دی ہے ایک تو فرمایا کہ من کل شیطان ہر شیطان کے اثر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں قرآن پاک میں آیا من الجنتی والناس اور اللہ کی پناہ اس سے وہ جو شر والے لوگ ہوں یا جنات ہوں سب سے اور بسا اوقات انسان کی صورت میں جو شیطان ہوتا ہے وہ تو اصل شیطان سے بھی برے کام کرتا ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ شیطان ہے ہر وہ چیز جس میں مصروف ہو کر اللہ کو آدمی بھول جائے خدا کے احکامات کو بھول جائے اللہ کا خوف دل سے جاتا رہے اور بندے کی شرم و حیا جاتی رہے وہ شیطان نیت اور کیا ہے کیسا جامع جملہ اشاد فرمایا کہ من کل شیطان میں ہر شیطان سے اللہ کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں وہ اور زہریلے کیڑے کے اثر سے کوئی ڈسنے والی چیز تمہیں رس لے اس سے کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ تو بسا اوقات سانپ کو دیکھتا ہے تو اس کی رنگینی اور خوبصورتی کی وجہ سے اسے بھی پکڑنا چاہتا ہے انگارے کو دیکھتا ہے اسے چھونا چاہتا ہے بچے کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز کیا ہے جب تک کہ اس کا اثر اس کے جسم پر مرتب نہ ہو جائے اور پھر ارشاد فرمایا من کل عین لامہ اور میں تمہیں ہر نظر بد سے جو لگ جاتی ہے اس آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں نظر لگ جایا کرتی ہے نظر کا اثر ہوتا ہے اور بہت شدید اثر ہوتا ہے ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے نظر اتنی شدید چیز ہے کہ انسان کو قبر میں اور جانور کو ہنڈیا میں اتار دیتی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے لوگوں میں ابز و تعلیم نہیں اور جو تعلیم آ بھی رہی ہے وہ اس کا ایک کمال یہ بھی ہے جو اپنے اسلاف پہ اپنے بڑوں پر اعتماد اٹھانے والی بات کر دیتی ہے اور پھر پڑھ لکھ کے یہ سوچتے ہیں شاید ہم سے پہلے جو تھے ان کو تو کچھ عقل اور شعور تھا ہی نہیں کہ جو پچھلے وقتوں میں لوگ اپنے بچوں کو نظر سے بچاتے تھے لوگ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھتے تھے لوگ اچھے لباس کے لیے احتیاط کرتے تھے لوگ مکان بناتے تھے اسے نظر سے بچاتے تھے ان تمام کی تمام چیزوں کی اصل ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نظر لگانے والی آنکھ اس سے تمہیں میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور اسی وجہ سے متعدد روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بیمار دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس سے تو نظر لگ گئی ہے فلاں کی نظر لگ گئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ اس نظر کو اتارنے کے لیے یہ چیزیں پڑھو اور اس قسم کی متعدد روایات ملیں گی اس لیے نظر سے حفاظت کرنی چاہیے اس وجہ سے بھی کہ نظر لگ جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ انسان پر جب اللہ تعالی کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ محسود بن جاتا ہے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں تو جہاں تک ہو سکے انسان کو خام خواہ نمائش کی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے جہاں تک ہو سکے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے